This conference is being recorded. last किया और फरमाते हैं कि इमा इस्तिनफाकम मिन الدلائل التحقيقية كفضل الأنبياء على الملائكة وفضل عائشة على فاطمة رضي الله تعالى عنها और कुछ ऐसे नसाइल हैं जिसको इस्तेफाक किया है वो बहाने नकली दलाइल सामने रखे जैसे دو مسائل ساتھ آپ کو بیان کیے ان کا سلام سے افضل ہے اب یہ عقیدہ کہاں سے آیا اس عقیدے کو بالکل ان الفاظ نے اللہ نے کتاب میں بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلے کی کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہو کہ سرمتا سرسا صلاح السلام نکائی سے افضل ہے سے بھی کہیں نہیں آیا تو ان چیزوں کو دلائل کی اب دیکھیں کہ انسان اچھے ہیں افضل ہیں پھر نبوت افضل ہے پھر نبوت سے سرفراز کیا گیا امبیا علیہ صلاح السلام کو تو فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے حتیٰ کہ ان کے خواب گرام رکی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے کہ پھر بات کیا گیا شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں پہلے مسائل کو اب آج بات ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کرواتے ہیں

امور عامہ سے جیسے کہ کہ امور عامہ کے جواب جواب بن آغاز تو جیسے بحث ہے اور پھر پانچ کر دی القول پہلی بات یہ ہے کہ تم جو اپنے عقیدے کو یہ کہتے ہو کہ ساری کائنات تباہ ہونے والی ہے یہ مسئلہ دراصل اس مسئلے پر منحصر ہے اس بات پر توقع کرتا ہے کہ ہم حجولہ کا استعمال کریں ہم یہ کہیں کہ حجولہ کوئی چیز نہیں فلاسفہ کہتے ہیں کہ حجولہ ہے متکلین کہتے ہیں کہ حجولہ کوئی چیز نہیں اگر ہم قیولہ کو مانیں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کائنات تباہ ہونے والی تھی اور اس کی زد پڑتی ہے جا کر اللہ کی یہ کیسے ہے یہ بھی آپ کرتے ہیں شاہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بول کو نہ ماننا یہ نہ پڑے گا جب تم نہیں مانو گے تو پھر جا کر تم حضور عالم کے قائل ہو گے کہ کائنات تباہ ہونے والی باطل اور جب تم دوسرا فلسفے کا منطق کا یہ اصول مانتے ہو کہ چیزیں تقسیم ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ایک ایسے جس تک پہنچ جاتی ہیں جس کی مزید تقسیم ناممکن ہے تو جب تم اس اصول مانو گے تو پھر تم اس بات کو مانو گے کہ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا یہ شاید آپ جانا تھا والقول بخلق اللہ تعالی العالم اور تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے بلا واسطہ کسی چیز کے واسطے کے بغیر دنیا کو پیدا کیا ہے یہ توقف کے اس وقت مانا جا سکتا ہے اللہ جب آپ اس بات کے قائل ہوں کہ یہ جو جملہ ہے کہ بے اللہ واحد لا جب ایک سے ایک ہی آگے چلتا ہے جب تک آپ خدا کی اس بات کو رد نہیں کرتے اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے بلبیزات والا انقاری لذو کے بہن وبا کے اور اسی طرح معجزات کو جب آپ مانتے ہیں تو یہ اس بات پر موقوف ہے اس بات کو ماننے پر کہ آپ اسباب ہیں اور اسباب کی وجہ سے جو چیزیں آتی ہیں ان کے درمیان کوئی عقلی تعلق نہ مانی بلقول اور یہ کہنا کہ ہمارا یہی جسم کے آمد سے اٹھایا جائے گا جب ایسے سنت والجماعت جماعت کا یہ عقیدہ ہے تو یہ توقع انسانی اراد بل یہ فلاسفہ کی اس بات کے ساتھ کا تعلق ہے کہ آپ یہ مانیں کہ معذوف کا ارادہ ہوتا ہے ادا گئی غالی کا اور انسان کے بہت سے مسائل ہیں آشان بھی کتب کتب جس سے ان فلسفیوں کی کتابیں بھری پڑی امید ہے اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہونا بھی یہی چاہیے حضرت کا علم بہت رسی ہے اور اس سب باتیں جو ہیں حضرت رحمت اللہ نے بیان کی ہیں پانچ چیزیں اور پانچ چیزوں کو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے برعکس بیان کیا ہے کہ اگر تم یہ مانتے ہو تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا یہ بات مانتے ہو تو یہ بات ماننی پڑے گی اور اگر سیدھی طرح عبارت ہوتی تو حضرت یہ فرماتے کہ اگر تم یہ بات مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست دنیا کو پیدا کیا ہے تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ فلسفے والے کام غلط لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نام کی بات کی بڑی تھی ہندوستانی علماء میں جو چند گنے چنے اربوں کے قلم کے ٹکر قلم سے ٹکر لے سکے اور بلکہ ان سے بھی بڑھ گئے ان میں اللہ وغیرہ ہندوستانی علماء کی اربیت اتنی مضبوط ہے صاحب رحمت اللہ علیہ بات لکھتے ہیں اور قلم برداشت کا فوراً لکھتے چلے جاتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ عربیت جو اس میں ہے وہ بھی اس کی درجے مثلا آپ اردو میں دیکھیے آپ کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ یہاں سچی ہے بارش ہو رہی ہے اور دوسرا جملہ یہ ہے آپ کہتے ہیں اسے لے جا کر دکھا دیکھا نا اب یہ دیکھنا جو ہے نا مطلب یہ کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا بارش ہو رہی ہے دیکھا نا یعنی میری بات سچی ہے بارش ہو رہی ہے اب اتنے بڑے جملے کو کہ میں آپ سے کہتا ہوں باہر بارش ہو رہی ہے اور آپ لے جا کر دکھا کہتے ہیں دیکھا نا فساد اور بلاغت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ دیکھا نا کہ دو لفظ جو ہے نا یہ اس پورے فکرے پہ بھاری شاہ صاحب رحمت اللہ کی عبادت میں یہاں پر اس لیے یہ بات سامنے آتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض اول اس کی شرح کرے کون مگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کی بات الٹی لکھتی الٹی نہیں لکھتی بلکہ حضرت کے قلم کا کمال ہے اور اس کی عبادت ہے ہم اس ساری بات کے حل کے لیے بات شروع کرتے ہیں کہ امور عامہ کیا چیز امور عامہ ایسی چیزیں ہیں سب سے پہلے سمجھو کہ جوہر اور عرض کیا چیز اللہ نے ہے غور سے سننے کے قابل بنیاد ہے سر کی بالکل آغاز نے پہلی آیت میں سنایا کہ اللہ کا تمام تاریخیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین و علمات ورن اور اللہ نے بنایا اندھیروں کو اور نور ان میں اندھیرا اور نور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک کوئی جگہ کوئی چیز نہ ہو پتہ ہی نہیں کر سکتا اور آسمان اور زمین ایسی چیزیں ہیں کہ وہ خود قائم ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پیاری سے اور سبیلی اور اس سے بھی باریک بات یہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین جو قائم ہے زمانے میں قائم ہے نا مثلا آسمان آج سے ایک کروڑ سال پہلے بنا تو کہیں گے جیسے آدم علیہ کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے آسمان بنا علیہ والسلام کے آنے سے ایک کروڑ سال پہلے آسمان بنا تو خود آسمان اور زمین یہ ایک زمانے میں ہے نا زمانے سے باہر نہیں نکل سکتے اچھا زمانے کے بعد دوسری چیز جس سے نے اپنے دائرے میں لے رکھا ہے وہ مکان ہے جگہ ہے یہ ساری فلسفہ منطق کی بات ہے کہ جب آپ پڑھیں گے امور عامہ اور افق مبین اور اور بڑی کتابیں تو فلاسفہ اس سے یہ بحث کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا آسمان اور زمین دو چیزوں میں گرے ہوئے ہیں خود سے ایک تو زمانے ان کے اوپر زمانے کا کور ہے آپ پیدا ہوئے آپ کسی میں پیدا ہوئے نا انیس سو اسی اب کوئی کہے تم کب پیدا ہوئے تو کہ زمانہ ہی نہیں سکتا کوئی نہ کوئی زمانہ تو تھا اور جگہ بھی تھی یہ ہے وہ چیز جس کو اب ہمارے یہاں جو فزکس پڑھتے ہیں یہ کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس کیمسٹری جو پڑھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس اور جو قدیم فلاسفہ تھے وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے زمان و مکان زمانے کی بحث مکان کی بحث اور کبھی ترین مباحث میں سے ہے کہ زمانہ آخر چیز کیا کچھ بھی ثابت ہو جائے یہ ہمارا موضوع ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز زمانے کے اندر اور ہر چیز ایک جگہ کے اندر اس میں تو کسی اگلی دلیل کی ضرورت ہے سب جانتے ہیں زمانہ بھی ضروری اور مکان بھی دی اس جگہ میں پھر اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے زمینوں کو پیدا آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا اب اللہ نے ایک جگہ بنائی بنا اللہ ولم یا کوئی اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں یہ انسانی تصور سے بھی پالا جاتا ہے ہم نکل ہی نہیں سکتے عقل سوچے نا کہ اللہ کا زمانہ نہیں تھا اور اللہ تھا اور جگہ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں تھا اسی لیے اہل جماعت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نہ اس کائنات کے اندر ہے نہ اس کائنات سے باہر ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ اس کائنات کے اندر ہے تو گویا ایک درد کوئی جگہ کوئی چیز ہم نے مانی اور اللہ اس میں اللہ محدود ہو گیا ہے اور ہم کہیں کہ اللہ اس کائنات سے باہر ہے تو اس کائنات کا وجود مان کے پھر باہر کیا چیز ہے بھائی اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی کوئی تو آپ حد متعین کریں گے کہ اللہ اس میں ہے تو اللہ اس میں مانو گے تو اس کی جو بحث کرتے ہیں نا کہ اللہ عرش پہ ہے اور معاذ اللہ خدا مقید ہے اور اس سے بھی بڑی کتابیں جب آپ پڑھیں گے خاص طور پہ جب جوزی نے جو ہنسلیوں پہ رد لکھا ہے تو لیں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ چار انگلی کم ہے سے یا چار انگلی سے زیادہ ہے سارے وہاں ملیں گے ہم کہتے ہیں اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ اللہ نے جب زمانے کو کو اور اس جگہ پیدا کیا تو خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہماری عقل میں نہیں آتا کیونکہ ہم ٹائم اینڈ اسپیس کے ریفرنس سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہم زمانے اور مکان کے حساب سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں بچپن سے جب سے آنکھیں گولیاں جب تک انسان بنتا ہے تو ہمیشہ یہی دیکھتا ہے کہ انسان ایک جگہ میں ہے مسجد میں ہے محل میں ہے گھر میں ہے جگہ پر ہے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس وقت نہ زمانہ تھا اور نہ مکان اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اس لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کا نور پیدا کیا اور اللہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا نہ زمانہ تھا نہ مکان تھا نہ یہ انہیں پتا نہیں وہ اتنا سخت کہتے ہیں یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ اللہ نے پھر زمانے کو پیدا کیا اللہ نے پھر جگہ کو پیدا کیا پھر اس میں اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اب آسمان جو ہے ہر وہ چیز اپنا وجود رکھتی ہے نا اس کو یہ فلسفی اپنی اصطلاح میں یہ جوہر ہے مثلا پیا رنگ ہے چیز پہ قائم ہوگا تو کیا نظر آئے گا آپ کہتے ہیں ترک رنگ ہے یہ ترک رنگ کیا چیز ہے وہ کسی چیز پر لگے گا تو پتا چلے گا کہ یہ ترک ہے تو جتنے جواہر ہیں جتنے اجسام ہیں یہ سب اللہ نے پیدا کیا خلق السماوات پڑھا قرآن اتنی گہری کتاب ہے کہ حقیقت میں آدمی اگر پڑھ لکھ جائے تو قرآن کی ایک ایک آیت آدمی پکڑ لیتی ہے اللہ نہیں کا اس اتنی مانویت ہے وہ اتنی گہری چیز ہے کہ ہم لوگ جان نہیں سکتے اللہ نے کیا کہا ہے اللہ نے کہا ہے تمام تاریخیں اس کے لیے جس نے تمام جواہر کو پیدا کیا جو اور سمجھ میں آئی کہ کوئی نہ کوئی چیز جو مقابلے میں فلسفی دوسری بات کہتے ہیں عرض ایسی چیز ہے جو اپنے وجود کے لیے دوسرے کی موقع ہے مثلا رنگ ہے رنگ کو عرض کہیں گے آپ کہتے ہیں سیاہ رنگ جیسے بھی نکال دی نا تو سیاہ آخر سیائی بال میں ہوگی شیشے پہ ہوگی ہاتھ میں ہوگی کسی جگہ سیائی ہوگی تو پتا چلے گا یہ سیائی کی میں کہتے ہیں کہ یہ آراز ہے اور پہلی قسم وہ جواہر ہے ساری کائنات کو اللہ نے بنائی جواہر اور آراز سے ہے کوئی چیز بھی عرض و جوہر کے نہیں ہے ہر چیز عرض یا ہر چیز جوہر ہے سفید رنگت ہے تو ٹوپی میں تو ٹوپی خود کیا ہو گئی وہ جوہر ہو گئی اور یہ جو رنگ اس پہ آخر جمع جمع تو یہ عرض ہو گیا اللہ نے ساری کائنات کو سورہ نام کی پیدا اللہ تمام تاریخ آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا سارے جو ہو گئے اور اللہ نے پیدا فرمایا اندھیروں کو بھی اور دور روشنی کو بھی یہ سارے آسام آ گئے ساری کائنات کی بات بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس کے باوجود اللہ کے ساتھ کرتے ہیں دیکھا آج کام اس لیے کہ نور اور ظلمت روشنی اور اندھیرا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ جگہ پر قائم تھا مثلاً یہ روشنی ہے اب یہ اس لیے روشنی ہے کہ یہ محدود ہے یہ جگہ ہے جگہ کو منور کر رہی ہے تو کہتے ہیں یہ روشنی ہے اگر نہ جگہ ہی نہ ہو فرق کر دو تو پھر اس روشنی کا وجود کہاں ہو اسی طرح اندھیرا ہے تو اندھیرا جگہ بھی ہے نا چاہے وہ پوری کائنات ہی کیوں ہو چاہے وہ پوری دنیا ہی کیوں نہ ہو لیکن کوئی جگہ ہے نا جہاں پر اندھیرا ہے وغیرہ اگر زمین کوئی وجود نہ کرے وہ کائن نہ ہو تو اندھیرا ہو ہی سکتا شاہ احمد اللہ علیہ نے اپنی پہلی سطر میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو پھر کچھ مسائل ایسے ہیں جیسے مسائل ہیں امور عامہ کے امور عامہ جو ہیں وہ جواہر ہیں یا آراز عبور عامہ کی تاریخ ہے تین چیزوں پہ مشتمل ہے جواہر ہوں گے یعنی جسم آراز ہوں گے جو جسم پر قائم ہونے والی چیز ہے ہیں جذبات ہیں مختلف چیزیں ہیں اور تیسرے واجب ہے اور واجب جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود ہے اللہ یعنی اس کو مانا جانا ضروری ہے اگر اس کو نہیں مانیں گے تو پھر اس کائنات میں کسی کا وجود کی کام نہیں رہے یہ واجب کا آرا دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کا مانا جانا ضروری ہے ہر چیز گواہی دیتی ہے یہ غلط ہے کہ بندہ سے کے کوئی کہ کوئی کرے یا اس کا بات کرے نہ کرے تو ان تینوں میں کچھ چیزیں جو ہیں مشترک ہیں جواہر میں آراز میں اور واجب میں واجب ایک ہے اللہ کی اللہ کی ذات اس ساری کائنات کا کا ضامن ہے صرف ایک ہی دلیل آپ سے ارد کرتے ہیں یہ دلیل ایسی ہے کہ اس پہ آدمی سوچے کہ اللہ کا واجب ہونا خدا اس کائنات کی گارنٹی دیتا ہے آسان رستوں میں یہ سمجھ چیزوں کی گارنٹی ہوتی ہوتی ہے نا ہزار روپے کا نوٹ لے لو پانچ ہزار کا لے لو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ حکومت اس کو ادا کرے گی اس پہ ایک موت ہوئی ہے تو حکومت ضمانت دیتی ہے کہ یہ پانچ ہزار روپے اگر آپ میرے پاس کے آئیں اور دعویٰ کرتے ہیں عدالت تو ہم اس کے میں آپ کو اتنا سونا دیں گے یہ گارنٹی ہے اور حکومت اس دن کہتے کہ ہر وہ نوٹ اس پر ایک ٹھپا لگا ہوا ہوگا ہم اس کو نہیں مانیں گے تو کروڑوں روپے گھر میں رکھتے ہوں بیٹھے بیٹھے بیکار ہو جائیں گے اس لیے کہ حکومت کا ٹھپا نہیں رہا وہ کریں گارنٹی ایک چیز ہے رو انسان کے ہونے کی گارنٹی ہے دلیل ہے اور روح یوں ہی نکلی میت کو دفنانے کی تیاری شروع ہو گئی اس لیے کہ رو نے ضمانت دے رکھی تھی کہ آئے تھے نہ دفن کرنا روح کے بیچ میں سے نکل چکی اللہ نے فرمایا ہے اب ہم سے کرنا ہوا ہے کیا لوگوں کو میرے ہونے کا اتنا کافی نہیں ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی گارنٹی ہے وہ اس گارنٹی کو چھین لے اور وجود کو عدل میں تبدیل کر دے ہونے کو نہ ہونا بنا دے تو پھر نہ آپ ہیں نہ میں ہوں نہ سورج سورج ہے نہ چاند چاند ہے نہ کائنات کائنات ہے یہ اس نے رکھا ہے تو ہے وہ درمیان میں سے نکل جائے ہٹ جائے اور کہ یہ کائنات کچھ نہیں ہے ساری چیزیں ٹکرا دیں دفائی کچھ ہے کائنات کچھ ہے یہ اس لیے وہ واجب الوجود اللہ کی علاوہ ہوئی جوہر میں عرض میں اور واجب میں ان میں کچھ چیزیں مشترک پائی جاتی ہیں مثلا وجود مشترک ہے وجود آسمان کا بھی ہے زمین کا بھی ہے اور سفید رنگ کا بھی ہے اور وجود اور شان کا بھی ہے تو جیسا بھی ہے ایسے تو چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ایسے یہ کہلاتا ہے امور عامہ فلسفی جب کہتے ہیں کہ ہم امور عامہ کی بحث کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم شوہر عرض اور واجب الوجود تینوں میں جو چیزیں کامن ہیں طریقے ان پر بات کریں گے اب تینوں میں ایک ہی ہم نے دے دی وجود کی کہ وجود اللہ کے یہاں کی ہے وجود اتفاق میں بھی ہے اور آج میں بھی ہے اسی طرح چیز ہونا ٹھیک ہے وجود جو آپ اور ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وجود کا ہونا یہ وجود کا جو ہونا ہے یہ چیز کا ہونا جو ہے یہ ہمارے نزدیک عقیدہ ہے اور ہم کہتے ہیں چیزیں ہیں اور نہ ہونا وہ کوئی چیز نہیں ہے مطلب آپ انیس سو اسی میں تھے اور انیس سو اٹھتر میں آپ نہیں تھے روح ایک وقت میں آپ کی اللہ نے پیدا کی اور اس سے پہلے نہیں تھی تھیلا یہ کہتے ہیں کہ اصل وہ بھی چیز ہے نہ ہونا بھی ایک چیز ہے ہم کہتے ہیں نہ ہونا کوئی چیز نہیں کہتے ہیں نہ ہونا بھی چیز ہے جب نہ ہونا چیز وہ مانتے ہیں نا تو پتہ ہے زد کہاں جا کر پڑتی ہے وہ اللہ کی صفات کو جب نہیں مانتے اور کہتے ہیں خدا کی کوئی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی صفات ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی صفات ہیں صحیح لیکن حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ صرف اس چیز کا نہ ہونا بھی ہونا ہے ہم کہتے ہیں نہ ہونا نہ ہونا ہی ہے اور بڑی اچھی اللہ کی کتاب تھی انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ ذکریہ علیہ اسلام نے کہا کہ پروردگار جایا کیسے ہوگا بیٹا کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا وقت غلط تو قبل اللہ نے اس سے پہلے تمہیں پیدا کیا غلط تک کوئی شہیا اور تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے نبی کی کی نا تم کوئی چیز نہیں تھے ہم کہتے ہیں چیز نہ ہونے کی اللہ نے نبی کر دی تو سزا چیز تھی دیجیے کہتے ہیں صرف چیز تھی یہ ہیں امور عامہ جس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ فلسفیوں کی اطلاع میں کمندہ علم امور عام امور عامہ جو امور عامہ کے مسائل ہیں وہ شہیوں میں مباحث الجواہر و آراز اور اسی طرح دیکھو فلسفی بحث کرتے ہیں جواہر کی اور آراز جو اور عرض کے اب سے بھی تشریح کر دی کہ جو اور وہ جس نے وجود ہے اور عرض وہ اس کے ساتھ ثابت ہوتا ہے تو ان کا اب آئی پہلی بحث سبق تو پھر دیکھو یہ کہتے ہیں کہ حیولا کا وجود ہے اور اگر یہ تم کہو کہ کائنات تباہ ہونے والی ہے تو حیولہ سے وجود کی نتی کرنی پڑے گی کیا چیز ہے اصل میں کوئی چیز بھی نہیں یہ فلسفیوں کی ایسی ہی دماغ کی خرابی یہ ثابت کرتے رہتے ہیں ایسی چیزیں جن کا کائنات میں کوئی وجود ہی نہ ہو فلسفہ پڑھ کے آیا لڑکا تو ماں باپ ناشتے پہ بٹھا لیا بچہ پڑھ کے آیا تھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ابا یہ دو انڈے ہیں اس کا ہاں دو ہی انڈے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں گلے لیے نہ بنائیے تین انڈے اس نے کہا بیٹے دو انڈے ہیں اس نے کہا ابا ایک ہی انڈا ہے ایک یہ انڈا ہے اور ایک دونوں کا مجموعہ بھی انڈا ہے تو تین انڈے ہو گئے تو سوچتا رہا پھر اس کے ماں سے کہا کہ تم بھی کھا لو اور میں کس کا بیٹا تین تم کھا لو یہ فلسفی ایسی چیزیں ثابت کرتے رہتے ہیں اب انہوں نے ایک ریولا نام سے ایک چیز ثابت کی اگر آپ فلسفہ اور منطق کی اعلیٰ کتابیں پڑھیں خاص طور پہ زواحد خلاصہ اور میرے ظاہر قوم اللہ جلال کو تو وہاں پر آپ کو یہ موبائل ملیں گی حولہ کو وہ ثابت کرتے ہیں یہ حولہ ہے کس چیز کا نام وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز ہر جسم مرکب ہے ایک مفرد ہوتا ہے ایک مرکب ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں مفرد جب چیز مرکب جب دو چیزیں مل جائیں وہ کہتے ہیں ہر چیز دنیا کی ساری کائنات جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب کی سب مرکب ہیں اور مرکب میں ایک حال ہوا کرتا ہے آگ اس کی جسمانی صورت جیسے گھڑی ہے نا یہ یہ حال ان کی بھی تو الگ ہے ہر ان کی اصطلاح الگ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ حال ہے جسم صورت جسمی اور ایک ہے محل یعنی جہاں پر جو واقع ہوا ہے یہ ہے ایک اس ٹیلیفون ہے ٹھیک ہے جی ایک اس ٹیلیفون جہاں پر واقع ہوا ہے یہ اس کے گرد و پیش میں جتنی اس نے جگہ گھیر لی یہ کوئی حیولہ ہے بس یہ اسی طرح سمجھو وحم کی چیزیں ان کے رحم میں آئی ہوئی ہے کہتے ہیں کا حصہ اس کا ساری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حال ہے آسمان بھی ایک حال ہے زمین بھی ایک حال ہے بن بھی ایک حال ہے اور جہاں پر یہ واقع ہے وہ اس کا حجولہ تو فلاسفہ کے نزدیک حجولہ جو ہے اس کی آگے پھر دو حصے پہلے تو انہوں نے جسم کو مرکب بنایا اور سے ٹھیک ہے ہال اور سے وہ نکلے تو انہوں نے کہا ہیولا اچھا، کی بھی دو قسمیں ہیں کی دو قسمیں کون سی ہیں انہوں نے کہا کی ایک تو ذات ہے کوئی نہیں یہ وہم نہیں ہے سر سوچتے جاؤ سوچتے رہو اور وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا اس کا حال ہیولا کا جس طرح پہ وہ ہیولا واقع ہے وہ بنا ہونے والا ہے یہ ذرا غور سے سنو وہ کہتے ہیں خود یہ جو ویولا ہے نا اس کی نو قدیم ہے یہ بنا ہونے والا یہ ہیولا جو ہے کسی بھی چیز کا وہ ہیولا قدیم ہے وہ تباہ ہونے والی چیز نہیں آسمان ہے اس کا ایک ہیولا ہے کسی جگہ ہوگا کچھ ہوگا تو وہ جو ہیولا ہے وہ تباہ ہونے والا چیز نہیں وہ حیولہ کی دوسری فٹ میں دوسری نو ہے اور وہ قدیم ہے اہل فطر پر جماعت فطر سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حیولہ بھی کچھ نہیں ہے اس کائنات میں حیولہ قدیم نہیں ہے اور یہ ساری کائنات اللہ کے بنانے سے پیدا ہوئی ہے کان باپ علم یا صحیح بخاری میں آیا نا کان اللہ علم یا شہین اللہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی یہ کہتے ہیں اللہ بھی تھا اور حیولہ بھی کیونکہ بھیلا کے بغیر زمانے کا وجود نہیں قائم ہوتا بولولہ کے بغیر جگہ کا وجود نہیں ہوتا اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر شیخ الاسلام سے نظامیہ رحمت اللہ جیسے آدمی کو لگ گئی ہے تو حیولہ کی نو کو قدیم ممکن ہے یہ بات آپ کی طرف نہ آئے مگر حیولہ کی اس نو کو قدیم ماننا یہ نظامیہ رحمت کی بہت بڑی غلطی تھی اور شیخ نے اس مقام پر یہ لکھا ہے بڑی مشکل شیخ کا اتنا علم ہے اتنا علم ہے اس وزر کا علم ہے ساتھی کا کہ سبحان اللہ اس کے علم کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا تھا مگر اب بھی جب فلاسفہ کی مبارک ہوتی ہے اور حسینیہ رحمت اللہ کا یہ بہت سامنے آتا ہے کہ اس کائنات میں حجولہ ہے ایک محل ہے اور ایک اس کے ساتھ ساتھ حال ہے صورت جسمی ہے صورت ہے اور صورت جسمی کے ساتھ ایک محل ہے اور اس محل کو حجولہ کہتے ہیں اور حجولہ یہ چیزیں نہیں تو بھی ہم کہتے ہیں یہ شرک کی قسم ہو گئی اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں اللہ جو تھا اور اس کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز چیز نہیں تھی اب جب آپ کسی بھی کے نہ ہونے کو کہتے ہیں تو جب چیزیں پیدا ہوئی تو اس کا مطلب اللہ میں تباہ بھی کر سکتا ہے تو جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے معصوم سے وجود کو پیدا کیا نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کیا مثلاً پہلی روح جو خدا نے پیدا کی ہوگی جتنے لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا روح پیدا کیا ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے مان لیجیے اس کا مطلب ہے روح کو پیدا کیا سب سے پہلی روح اللہ نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کی تھی تو اس سے پہلے روحوں کا بھی وجود نہیں اللہ نے اسے پیدا کیا اپنی قدرت سے پیدا کیا اور پرکے پیدا کرنے سے وہ پیدا ہوئی روح خود نہیں تھی اب یہاں پر پہنچ کے فلاسفہ مطلب کہیں گے کہ وہ روح جو پیدا ہوئی تھی نا اس کا کوئی حیولہ تھا اور وہ حیولہ بھی قدیم ہم کہتے ہیں یہ ہے شرک مت اس چیز کو ابن دینیہ رحمت اللہ یہاں آ کے بن گئے ہیں اور انہوں نے اپنی بعض کتابوں نے حیولہ کے قدم کو اس کو قدیم مانا ہے اس نو کو اور چونکہ عرب فلسفی پڑھتے نہیں عرب فلاسفہ ہی پڑھتے جتنے کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں تو جس طرح کے پڑھتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن فلسفے کو منسک کو ان نے ہاتھ نہیں لگایا اس لیے جب ایسے سنت الجماعت پکڑتے ہیں نا اس مقام پہ کہ تم رحمت اللہ کے بات کرتے ہو وہ تو اولا کی نو کو قدیم مانتے ہیں تو انہیں یہ فکر ہی سمجھ میں نہیں آتا انہیں کیا پتا اولا کیا چیز ہے اور شیخ نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا لیکن شیخ میں یہ کمال تھا کہ فلسفہ اور منسک کو بھی شیخ ایسے ہی جانتے تھے جیسے وہ ان چیزوں کو بات کو جانتے تھے یہاں آ کر انہیں فوکس لگی ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی نو کے اعتبار سے پچھلا قدیم نہیں اللہ کی ذات کی بد متکلین کہتے ہیں کہ اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا شاہ صاحب رحمت اللہ کی ابھی عبارت کرتی ہے فرماتے ہیں کہ ان القول ابھی حضور العادت آپ کا یہ کہنا ساری ہوگی قیامت آئے گی اس وقت مانا جا سکتا ہے جب آپ کے مانے کہ نام کی چیز جو باطل ہے کوئی چیز اور اگر کوئی حیولہ کو قدیم مانے اور ہمیشہ ہمیشہ سے مانے تو پھر جب قیامت آئے گی چیزیں ختم ہوں گی ٹوٹ ٹوٹ جائیں گی تو پھر بھی تو کوئی حیولہ ہو گئی نا پھر تو ساری کائنات تباہ نہ ہوئی یہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کی عبارت وہ جز الزی اور اسی طرح تم جب یہ مانو گے کہ ایسا جز ہے جس کے مزید ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے تو پھر تم اس بات کے قائل پڑاؤ گے کہ اللہ نے پیدا کیا اللہ کیا کہتے ہیں مستقل زمین کیا کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جز الزی اللہ یا یہ دوسرا مسئلہ انہوں نے کہا کہ ایسا جز جس کی مزید تقسیم نہ کی جا سکے مثلا ایک قلم ہے اس قلم کو آپ توڑتے رہیے سن ہے نا اس کو توڑتے رہو توڑتے رہو کاٹتے رہو کاٹتے رہو حتیٰ سے ایک جز ایسا آ جائے گا جس کی مزید تقسیم نہیں ہو سکتی یہ ایٹم تھیوری میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ ایک جز آخر پر پہنچ کے ایسا رہ جاتا ہے جس کی مزید تقسیم نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یہ جز جو ہے نا ہم کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا فلاسفہ اس چیز کو نہیں مانتے فلاسفہ کہتے ہیں حضرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل افل کو پیدا کیا عقل افل کیا چیز ہے اب یہ بھی دیکھو ہم کہتے ہیں اللہ نے رشتوں کو پیدا کیا رشتوں نے انسانوں کو بنایا رشتے بٹی لے گئے تھے یہ چیز ہو گئی تھی یہ چیز ہو گئی تھی آدم علیہ السلام وسلم وہ کہتے ہیں پہلے اللہ نے عقل افر کو پیدا کیا اس شکل عقل نے اپنے ثانی کو پیدا کیا پھر دوسری عقل نے تیسری کو پیدا کیا تیسری نے چوتھی کو پھر دس عقلیں پیدا ہو گئی دس عقلوں کے بعد جو آگے گیارہویں تھی اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہم کہتے ہیں سب باتیں بات متکلین کہتے ہیں کہ وہ جو آخری جز اس چیز کا ہے نا اچانک سے پیدا کیا اور اللہ نے عدم سے وجود میں لے آیا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی عقل پیدا کرنے کی خدا کو کوئی ضرورت ایسی چیزوں کی نہیں تھی تو شاہ صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یا سے جب آپ مانیں گے کہ ایک چز ایسا بھی ہو جاتا ہے جوہر فرد اسے کہتے ہیں اگر آپ الفے کو پڑھیں گے تو وہاں جوہر فرد لکھا ہوا ملے گا جوہر فرد سے مراد کسی بھی چیز کا ہو آخری حصہ جس کی مزید نہ ہوتی پہاڑ ہے درمیان میں چیز تو دو ٹکڑے ہو گئے پھر ان دونوں کے درمیان سے چیز تو چار ٹکڑے ہو گئے ان چاروں کے چیز تو آٹھ ٹکڑے ہوئے آپ کو سولہ سولہ سے بتیس چونسٹھ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ آخر پہ پہنچ کے ایک جس پارٹ کا ایسا ہو جائے گا جس کی مزید تقسیم ناممکن ہے فلاسفہ اس بات کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں ایسے ہے اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے اللہ نے بڑھا دیا اللہ نے پہاڑ بنا دیے شاہ رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر آپ اللہ کے قائل نہیں ہیں کہ اس آخری جز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا اثر جا کر پڑے گا اللہ کے خالق ہونے کو کے خود خود پیدا ہو گیا فلسفی ہو یہ بات نہیں اللہ نے اس کو پیدا کیا فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ سے ساری چیز بنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی اللہ تو ایک ہے اور ایک سے ایک ہی چیز بنتی ہے ایک سے زیادہ چیزیں نہیں بنتی مثلا آگ ہے آگ سے تفش ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں آگ جو تفش ہے وہ ایک آگ سے ایک ہی تفش نکل سکتی ہے کیونکہ وہاں آگ ہے جلائی گئی ہے تم دوسری جگہ کا دیکھتے ہو مثلا انسانی جسم میں تو اس کو تم آگ نہیں کہتے بخار کہتے ہو بخار جو ہے انسان میں یہ آگ نہیں ہے یہ تو بخار ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کے نظام کے گڑبڑ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو یہ تپش اور آگ کی تپش میں فرق ہے تیسری جگہ لے جاؤ سب تب کیا گرمی میں اس تپش پہ آگ رکھو تو یہ سورج کی طرف سے ہے تو ایک سورج سے تپش آ رہی ہے ایک انسان کے جس کے اندر سے آ رہی ہے ایک آگ کے اندر سے آ رہی ہے تو انہوں نے کہا تین جگہ جب آپ نے آگ محسوس کی تو آگ کے تین سوچ تین منابع مقبے الگ الگ تھے جب تم کہو گے کہتا نے اتنی چیزیں پیدل ہی سے سونے پھر خدا بھی تو نہیں مانتا انسان الگ چیز ہے جانور الگ چیز ہے آسمان الگ چیز ہے تو بنانے والے بھی پھر اتنے ہی ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو شرک لازم آئے گا فلسفی کی نہیں مانتے فلسفی اس لیے نہیں مانتے اور متضدہ نہیں مانتے کہ وہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ تعالیٰ قانون کی آٹھ ذاتی ہیں جن کو ماننا ضروری ہے علم ارادہ قدرت سما بسر کلام علم حیات ارادہ قدرت سما بسر کلام کرتی یہ آٹھ صفات ہم کہتے ہیں اللہ کی تقوینیات کی جو صرف ہے اس کو جدر لگا دو یہی ہو جائے گی یہ مادریدیا کا مطلب ہے یہاں پہنچ کر اگر آپ پڑھیں بڑی کتابوں کو تو مادریدیا اور عشاعرہ میں بھی اختلاف ہے عشاعرہ جس چیز کو اللہ کی قدرت اور ارادہ مانتے ہیں وہ قدرت اور ارادے کا کے نصیب جس کہا ماتریدی وہ اللہ کی تصویر کے قائم ہے وہ کہتے ہیں تصویر کا مطلب ہے بنانا اللہ کی یہ صرف جب انسانوں کے ساتھ ہوئی تو انسان بن گئے جانوروں کے ساتھ ہوئی تو جانور بن گئے اللہ کی صفت تقویم نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف کو آسمان بن گئے ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے صفات کو مانتے ہیں کیا حضرت ہے اس بات کو ماننے کی کہ آپ کی تفیش کہیں اور سے آ رہی ہے اور چھت کی تفیش کہیں اور سے آ رہی ہے اور انسان کی تفیش کہیں اور سے آ رہی ہے لہٰذا اس پیچھے تین چیزوں کو مانو کہ تین خباؤں کو مانو اللہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اس کی صفات کو مانتے ہیں فلاسفہ اللہ کی صفات کو نہیں صفات کے تعطل کے قائل نہ ہونے کے اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک ایسا ٹکڑا ایسا زدہ ایسا ایٹم کیا سکتا ہے کہ جس کے بعد مزید اس کی تقسیم فردر ڈویژن اس کی ممکن نہیں ہے اور وہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو آپ جب یہ مانیں گے وہ سکیل کا مطلب تو آپ صحیح توحید میں آ سکیں گے تو آپ ایسے کہلائیں کہنا والقول بخلق الله تعالى العالم بلا واسطة يتوقف على ابطال القضية اور اسی طرح جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بغیر کی واسطے کے اس کائنات کو پیدا کیا ہے یہ آپ کا اگر ایمان ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو کہتے ہیں کہ ان الواحد لا يذكر عنه الا ایک ہی چیز پیدا ہوتی ہے سورج سے ایک تپش الگ پیدا ہوتی ہے جسم سے تپش الگ پیدا ہوتی ہے آگ سے کپڑی شلک پیدا ہوتی ہے تو سورج تو تو ممبا جتنے بھی ہیں اس کی بجائے اگر جب تم یہ مانو گے کہ ایک ایک چیز پیدا ہوتی ہے تم فلسفے کے مقصد پہ چلے جاؤ گے اور اللہ کی کا تقوی کر دو گے شاہ صاحب رحمت اللہ کرواتے ہیں ایسی باتیں جب آئیں گی تو اس پہ میں اپنا نظریہ پیش کروں گا تمہیں بتاؤں گا کہ میں اپنے متعلق اپنے علم کے مطابق کیا کہتا ہوں یہ تین مسئلے ہو گئے دو مسئلے اس کے بعد ہیں کر لا ہے وہ بھی ایسی پیچیدہ بحث